سیدنا عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی ہے حدیث نمبر سینتیس سو پچپن مسنط احمد